شام غریبا ہے شام غریبا ہے شام غریبا ہے شام غریبا ہے شام غریبا ہے شام غریبا ہے شام غریبا ہے شام غریبا آئے ہیں اگر آپ تو رک جائیے بابا آئے ہیں اگر آپ تو رک جائیے بابا گھر جل گیا میں کیا کروں فرمائیے بابا گھر جل گیا میں کیا کروں فرمائیے بابا جب جبجے خدا سو گئی میں جب خون بھرا پرچم ہے علمدار کا بننے سینے سے علم غازی کا لپٹائیے بابا آئے ہیں اگر آپ تو رک جائیے بابا گھر جل گیا میں کیا کروں فرمائیے بابا گھر جل گیا فرمائیے بابا میدان میں لاشا ہے میرے بھائی کاوریا پوشاک میرے بھائی کی ہے خون میں غلط للہ کفن بھائی کو پہنائیے بابا آئے ہیں اگر فرمائیے بابا گھر جل گیا میں کیا کروں فرمائیے بابا آبد کو بچانا ہوں جلتے ہوئے گھر سے گوشت میں لئی لے گیا چادر میری سر سے سر پہ میرے امامے کو پھیلائیے بابا آئے ہیں اگر آ تو رک جائیے بابا گھر جل گیا میں کیا کروں فرمائیے بابا گھر جل گیا میں کیا کروں فرمائیے جانا ہے ابھی قید ستم میں ہونا ہے اضافہ ابھی کچھ اور بھی غم میں دم نہ دے علی بازو پہ کر جائیے بابا آئے ہیں اگر آپ تو رک جائیے بابا گھر جل گیا میں کیا کروں فرمائیے بابا بابا بابا میں بہت تڑپی ہوں شبیر کے غم میں دل ٹکڑے ہے بابا میرا غازی کے علم میں ماتم کروں یہ ریس ماں کھلوائیے بابا آئے اگر آپ تو رک جائیے بابا گھر جل گیا فرمائی ہے بابا گھر جل گیا میں کیا کروں فرمائی ہے بابا بابا میرا سن بستا سوئے شام چلی ہوں لگتا ہی نہیں مجھ کو کہ میں بنتے علی ہوں ہمراہ جب اب مجھے لے جائیے بابا آئے ہیں اگر آپ تو رک جائیے بابا گھر چل گیا میں کیا کروں فرمائیے بابا گھر چل گیا میں کیا کروں فرمائیے بابا کرتے ہیں سوالات فرشتے جو لہد میں اب دیر نان اللہ کرے آپ مدد میں ریحان کی تربت میں چل جائیے بابا آئے ہیں اگر آپ تو رک جائیے بابا گھر جل گئے مائی بابا گھر جل گیا میں کیا کروں ہر بابا رک جائے